اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وہی ہوتی ہے اس کے سوا کوئی معبود ناؤ اور مشرکوں سے منہ پھیر لو